عبدالعزیز بن مسلم اور مالک بن انس نے اپنی اپنی سندوں سے عبداللہ بن دینار سے روایت کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ قوبا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اسی اسنا میں ان کے پاس آنے والا ایک شخص عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آیا اور اس نے کہا بلا شبہ رات گزشتہ دن کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبے کی طرف رخ کریں لہٰذا تم لوگ بھی اس کی طرف رخ کر لو ان کے رخ شام کی طرف تھے تو اسی وقت وہ سب کعبے کی طرف گھوم گئے موسیٰ بن نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا باقی حدیث امام مالک کی سابقہ روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھتر